پر بھی دیں گے جی ہاں کہ اللہ سے کوئی حسن زن رکھے تو اس کے حسن زن پر بھی دیں گے ان بھی لی تو حسن زن پر بھی دینے والے ہیں محنت پر بھی دینے والے ہیں دعا پر بھی دینے والے ہیں اللہ کا کام تو دینا ہی تمہارے مال کہ زمین ایک دسترخوان ہے یقین بلکا جی بلا برا سب اس دسترخوان سے کھاتے ہیں ہے یہ دسترخوان کھاؤ یہاں سے قدیم زمین سفرائے عام اوش سے دشمن بری خان ہے یج سے دوست کہ زمین کا دسترخوان عام ہے دوست بھی آوے دشمن بھی آوے منکر بھی آوے معتقد موتقل بھی آوے کوئی بھی آ کھاؤ یہاں سے لے لے بعد اناج اور میوے اس کو ذکر کر کے کہہ کہ رسکن لے لے بعد تو بندوں کے لیے رسک بنا کر کے دیا ہے کوئی بھی آوے کوئی بھی کھاوے تو اللہ کا سارا دستور میرے دوستوں دینے کے لیے اللہ سے امیدوار رہو اللہ کی بشارتیں لو اللہ کی بشارتیں لو اور اللہ کی بشارتیں لے کر کے اللہ سے امیدوار رہو اکشرو عام ملو رکن فرمایا اللہ کی بشارتیں سنو اللہ کی بشارتیں لو وہ خالی بشارتیں نہیں کچھ ہاں، لانے پٹانے کے لیے بلکہ امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے امیدوار رہو جو تمہیں خوش کر دیں گے اللہ ایسے حالات لائیں گے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے صحابہ نے ایک دفعہ شکایت کی کہ آپ نے آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے بہت خوف ہے بہت بھوک ہے بہت دکھ ہے آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے آپ ہمارے لیے much. رحمت کو لینے کے شاہیوں میں سے نکل گئے یہی اصلی خروج ہے اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی منشاہیوں میں سے نکلنا اس کی ظاہری شکل یہ نفر سفر یہ سنت کا نمبر ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ بات پیدا ہوگی کہ اپنی منشاہیوں میں سے نکل کر کے اللہ کی طرف اس کے حکموں کی طرف اس کے دین کی طرف آنا یہ اصل خروج ہے امام حکم معلوم کرو حکم معلوم کر کے پھر طریقہ معلوم کرو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے صحیح نیت کرو یہ ہے دنیا سے آخرت بنانے کا طریقہ حکم دیکھا حکم پر عمل کرنے کا طریقہ دیکھا اور عمل کرنے کے لیے اپنی نیت صحیح بنائی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے آخرت بنانی ہے اس کے لیے یہ عمل کرتا ہوں تو دنیا دین بن جائے ہاں کوئی لمبا چوڑا نظام نہیں ہے حقوق بھی ہیں اور اس کو آخرت بھی بنا دیا حقوق اس لیے ہیں کہ اس کے تعلقات ہیں بیوی سے تعلق ہے بچوں سے تعلق ہے اپنی جات سے تعلق ہے دوسروں سے تعلق ہے تو جن جن کے تعلقات ہیں ان کے حقوق ہیں اللہ نے مال اور اسباب کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حقوق ادا کر پورے کریں گے اور جن جن کے حقوق ہیں اسی کے ادا وہ زکات بھی دے گا حج بھی کرے گا صدقہ بھی کرے گا خدا کے راستے میں جائے گا لوگوں کی تکلیف دور کرے گا کیوں کہ اس کو مال ملا ہے مال ملا ہے اسباب ملے ہیں تو وہ اپنے اسباب سے اپنی آخرت بنانے کے لیے مدد دے گا اس لیے یہ بات مانگی گئی ہے اللہ عما تعینی اللہ دینی بھی دنیا والا آخرتی بھی تقوا اور آخرت بنانے کے مجھ کو اپنا تقوا عطا فرما تقوی سے آخرت بنتی ہے آخرت تقوی والوں کو دیتے ہیں جی ہاں۔ دین کی محنت کا بڑا اثر وہ یہ ہے کہ اگر دین کی محنت صحیح ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دلوں میں تقوی ڈالیں گے ہاں پکی بات ہے بات ہے چاہے بات بادوں کو اس کا شور نہیں ہوتا اور بادوں کو اس کا شور ہوتا ہے ہاں، مگر اندر اندر یہ چیز اللہ ڈال دیتے ہیں تقوا یعنی اللہ سے اللہ کا ڈر ایسا ڈر جو اللہ کی نافرمانی سے بچاوے ہاں، اس کو چوکن نہ رکھے یہ آدمی کی شہادت ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے نہ ہیں ساری سعادت کی کنجی آدمی کا چوکن نہ رہنا ڈر کر کے کہ مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جاوے کہ جو میری آخرت خراب کرے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جاوے ایسے کوئی حرکت اگر ہو گئی ہے اور تقبے کی صفت ہے تو اس کو چیننی پڑے گا اس کو چیننی پڑے گا بلکہ اس کو وہ گنا چوبتا رہے گا کیا علامت ہے یہ نشانی ہے کہ کی خاصیت کیا ہے کہ چوبن یہ پھانس لگ گئی نماز پڑھتے ہوئے چٹائی پر ہاتھ رکھا اور چٹائی پر ہاتھ میں لگا پانچ گن ابھی پانچ کی جگہ نہیں ہے بدن میں لیکن پانچ چھپ گئی تو چین نہیں پڑے گا نازک حصہ ہوگا اتنی بے جینڈ ہوگا آنکھ میں کوئی ریزا گر گیا ہے تو اور بے چین ہوگی کیونکہ وہ نازک ہے تو اس کی جگہ نہیں ہے وہاں ایسے میرے دل میں گنا کی جگہ نہیں ہے لیکن گنا آ گیا تو وہ گنا چبن پیدا کرے گا ماہ کا فیصد دیکھا ریکا گنا کیسے کہتے ہیں گنا کی کیا کیفیت ہوتی ہے هناك اس کو عمل میں لاؤ تطبیق ہاں، عمل بھی ہے دعوت بھی ہے تو اس کی وجہ سے اندر ایک چیز بنتی ہے اندر ایک چیز بنتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ڈر پیدا ہوتا اس کی وجہ سے آدمی میں پھر ایک چوکن نہ رہنے کی صفت ہوتی ہے اس سے بلچک ہوتا وہ بول اس کو کھٹک کہ میں نے یہ کر دیا مجھ سے یہ ہو گیا ندامت آتی ہے اس کو کہ دل کے سنوارنے کی علامت ہے دل میں تقوا اور ڈر آنے کی علامت ہے پھر اور ترقی کرے گا تو یہ چیز اور ترقی کرے گی جی ہاں پھر وہ ڈبلو ڈبلو ڈبل پابند ہوگا احکام کا بھی پابند ہوگا حرام سے دور ہوگا مکرو سے بھی دور ہوگا شبہات سے بھی دور ہوگا یہ کیسے پیدا ہوتی اندر تو اندر تقوی کی صفت ڈالی جاتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تقوی کی صفت ملی تھی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا تھا کہ ان کے دلوں کا تقوا ڈالا اس لیے وہ جتنے اللہ تعالیٰ کے عوامل ہیں اس کے پورا کرنے کی کوشش کرتے اور جتنے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے یہی صفت ہے پھر اس میں ترقی کرتے تھے ترقی کرتے تھے کہ فضائل کماتے تھے ایک تو نفس حکم پورا کرنا اور ایک اس حکم کی فضائل حاصل کرنا جا فجر کی نماز بھی پڑھی جماعت سے اور عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ کے سویا ہے کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا سوچو پورا سال نماز پڑھی عشاء بھی نماز پڑھی جماعت جماعت سے فجر بھی پڑھی پورا تو سارے سال کی نماز راتیں عبادت میں گزر گئی کو بھی مل گئی کیوں سارے سال میں تو وہ پھرتی ہے کہیں کہیں تو ہوگی اب سارے سال پڑی ہے نماز عشاء اور فجر تو اس کو شب قدر مل گئی یہ فضائل ملنے کے طریقے ہیں نفس عمل نفس عمل کے فضائل ہاں نفس عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کھانا کھائے تو روٹی اور پانی ایک دفعہ میں مدینے میں ہم لوگ روٹی پوری ہو گئی اذان بھی پوری ہو گئی Gracias. تو مسجد بنانے کے فضائل مسجد کو صاف کرنا جھاڑو دینا اس کے فضائل کیا کہ مسجد تک چل کر جانے کے فضائل کہ مسجد تک چل کر گیا جائے اپنے گھر سے تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی نصیحتوں میں کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو کیوں کہ جو نماز کے بعد تاریخ ہو کر بیٹھا رہے گا حدیثوں میں ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ باوجود ہوگا نماز پڑھ چکے دعا کرتے رہے نماز تو ختم ہو گئی رہتے تو ایک دفعہ آئے ابو موسا موسا شریف اور پوچھا پوچھا کہ آپ آپ کے کے قرآن قرآن ابو سے پڑھنے کا کیا معمول ہے ابو موسا شریف اپنے قرآن پڑھنے میں مشہور تھے ان کے ان کے ذمے حضرت میں نے بسرے والوں کے قرآن کی تعلیم ان کے ذمے کی تھی قرآن کی تعلیم دیتے تھے قرآن کا علم سکھا دیتے تو تو انہوں نے اپنا معمول بتایا کہ میں سونے سے پہلے یہ پڑھ لیتا اتنا پڑھ لیتا ہوں اتنا پڑھ لیتا ہوں پھر سوتا ہوں جتنے سب نے آپ کا کیا کہ میں تو سو جاتا ہوں سو جاتا ہوں اور پھر اٹھ کر کے یہ پڑھتا ہوں پہلے سو جاتے ہیں کہ ہاں کہ میں اپنے سونے میں میں اپنے سو جانے میں ویسا ہی ثواب کا امیدوار ہوں جیسا اٹھ کر کے تحجر پڑھنے میں ثواب کا امیدوار ہوں کیوں میرا سونا اس نیت سے ہے کہ جلدی سو جاؤں تاکہ جلدی اٹھ جاؤں تو اپنا جلدی سونا انہوں نے اپنی تحجد کی نماز کے لیے مددگار بنایا سمن آئی یہ نہیں کہ آرام کرنا آرام تو کرنا ہی ہے لیکن اپنے آرام کو اگلے اگلے عمل کے لیے ذریعہ بنایا تو دنیا کو سارے وسائل اور ذریعہ کا نام ہے کہ جو اپنی دنیا کو دین کے لیے ذریعہ بنا لے گا تو اس کی دنیا دین بن جائے گی تو وہ کہتے ہیں اس لیے سو جاتا ہوں سو نہیں بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ احتسب سے وہ نومتی کما اخت سے وہ کہ میں اپنے سو جانے میں بھی ثواب کا ایسا ہی امیدوار رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جیسا اٹھ کر کے تحجد رکھ کے دماغ پڑھنے میں ثواب کا امیدوار ہوں ایسا یہ سو جانے میں بھی تحجد کا امید ثواب کا امیدوار ہوں کیوں یہ میرا سونا اس کے لیے ہے کہ جلدی سو جاؤں جلدی اٹھ جاؤں حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے فضائل معلوم ہو جائیں گے اس لیے کہا کہ اللہ سے امیدوار رہو اللہ کی بشارت لو اور کام کرو اللہ بہت دینے والا ہے ہمارے عمل پر بھی دیں گے اور کہ ہمارے مانگنے پر بھی دیں گے کہ دعا مانگو کیا مانگو کہ دعا مانگو دعا والے بنو امت کو حضور نے دعا عمل کرے دعا مانگے عمل کرے دعا مانگے ذمہ داری پوری کرے مدد مانگے ذمہ داری پوری کرے مدد مانگے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ اپنی مزدوری مانگتا ہے کہ ہاں، میرا یہ حساب ہے ہاں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عمل کی دعوت دیں گے عمل کی تعلیم دیں گے اور پھر عمل کا بدلہ دیں گے یہ لوگ اور بڑا چوڑا کر کے دیں گے اور ان کو ایک انعام دعاؤں کا دیا گیا ہے دعا اللہ کا انعام ہے مگر ہم اس کو جانتے نہیں ہیں دعا کو ہم اپنی حاجت سمجھتے ہیں بے شک دعا حاجت بھی ہے اور دعا عبادت بھی ہے پھر کیا ہوا پریشانی کا کیا علاج ہوا کہ پریشانی کا علاج یہ ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی پتہ لگا آدم و مرب ہی کلیما دن پتا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کے کلمات سیکھ لیے کوئی اللہ نے دعا سکھائی کہ تمہاری غلطی ہوئی ہے اب یہ دعا سیکھو اور مانگو وہ غلطی گلتی معی ہاں۔ اور پھر سے انعام اکرام کا معاملہ شروع ہو گیا کیا دعا دعا کو ردی میں ڈال دیا ردی میں نہیں ڈالا وہ محفوظ ہے اس کو محفوظ رکھا یا تو اس دعا کا جواب کسی مدت کے بعد دیں گے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دعا کا جواب ابھی نہ دیا جائے جو اس نے مانگا ہے ابھی نہیں دینا ہے اس دعا کا بدلہ آخرت میں دیں گے اس لیے اس کو محفوظ رکھتے ہیں کہ دعا کو محفوظ بھی رکھتے ہیں دعا کو مقبول بھی بناتے ہیں یہ غلطی ہے اس لیے کوئی بھی دعا مانگ کر نا امید نہ بنے کہ ہم نے تو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول پھر وہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے بار بار مانگتا ہے وہ جاری کرتا ہے چو خدا کا حد کے ماں یاری کنت میرے مارا جانب زاری کنت کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا میلان آہو زاری کی طرف کرتے ہیں کہ بندہ آہو زاری کرتا ہے اور پھر اللہ اس کو دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو اس کے آہو زاری پسند ہے اس لیے مانگتے ہیں ہاں ہم بھی احترام کی دعائیں ہم کو سکھائیے کہ انہوں نے دعائیں مانگی اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے دعائیں مانگی وہ دعائیں قبول ہوئی اور ان دعاؤں کے اثرات آئے ہیں تو ہم کو بھی میرے دوستوں کام بھی لیا ہے اور کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کا انعام بھی دیا اس لیے کام بھی کرنا ہے کام تو ہم اپنی طاقت کے مطابق کر سکیں گے آدمی کمزور ہے لیکن دعا کہ دعا تو اللہ تعالیٰ اپنے شان سے قبول کریں گے دعا تو اللہ تعالیٰ اپنے شان سے قبول کریں گے ہاں اللہ کی شان بڑی ہے اور اس کے خزانے لامحدود ہیں اسے کہتے ہیں امیدوار رہو قبولیت کے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو توبہ کرتے بھی امیدوار کہ توبہ کی توبہ قبول ہو جائے گی گناہ بہت ہو جائیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے بہت زیادہ ہے وہ گناہ جٹ جائیں گے اس لیے کہ توبہ کرو اللہ صاحب اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو توبہ قبول ہو گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تم مغفرت مانگو میں مغفرت کروں گا تم مدد مانگو میں مدد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اپنے امر کے ساتھ اس لیے محنت کے ذریعے سے وعدوں کا اپنے اندر یقین بھی خدا ہمارے اندر پیدا کرے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کی توفیق دے اور مانگا کریں تجربہ کرنے کے لیے دعا نہیں مانگنی ہے جیسے بہت سی چیزیں تجربہ اور ٹرائی کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں جب ٹرائی کریں ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ دعا تو ایک عمل ہے ایک عبادت ہے ایک آج قبولیت میں آئی پھر مانگو پھر مانگو پھر مانگو تمہاری دعائیں وہاں محفوظ ہیں جی بات ہاں۔ بات بزرگوں کو مانگی بیس برس کو مانگی بیس برس کے بعد نتیجہ ہاں، کیا اللہ کی حکمت ہے جی اس وقت دینا مناسب نہیں ہے جی ہاں۔ ایک بزرگ ہمارے سے میں نے کو دیکھا وہ فرماتے تھے فلاں دعا مانگی دس برس دعا مانگی جب جا کر کے وہ نتیجہ آیا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دعا سے نہیں اٹھتا بلکہ وہ مانگتے ہی رہتے ہیں مانگتے ہی رہتے ہیں کہ دعا حاجت بھی ہے دعا عبادت بھی ہے تو کھوٹ میں نہیں ہے کھوٹ میں نہیں ہے ہاں، حاجت بھی پوری ہوگی اور عبادت کے حصے میں دعا کو اللہ تعالیٰ کا انعام بتایا ہے آسمانوں پر دعا جاتی ہے بندوں کی تو آسمانوں میں دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے بندوں کی عرضی آئی ہے حدیثوں میں ان کی عرضیاں آئی ہے ان کی درخواستیں آئی ہے تو دعاؤں کا کوئی چیز اللہ کے دربار میں دعا سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے اسے نبیوں کو دعا ہی کی چیز دی دعا نہیں دی ہے نبیوں کے پاس کوئی دنیا کا سامان نہیں ہوتا نہ ہتھیار ہے نہ فوج ہے نہ مال ہے نہ جائیداد ہے ان کے پاس دعا ہوتی ہے اور اپنا کام ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں ہاں آخر میں دعا ہوتی ہے وہ دعا مانگتے ہیں نو علیہ السلام نے آخر میں دعا مانگی جی ہاں ہو گیا کام جی ہاں تو ان کو دعا ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی دعاؤں کے دروازے کھول دیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعاؤں کے دروازے کھولے کہ اللہ سے محنت کرنے والے بنے اللہ کے لیے اور مانگنے والے بھی بنے امیدوار بنے اور مانگا کریں تمہارا مانگنا یہ لکھا جاتا ہے ایسے ردی میں نہیں جانا جاتا کام بھی کرنا ہے اور دعاؤں کو مانگنا ہے دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت شرط نہیں ہے دعا تو ہر وقت مانگی جا سکتی ہے ہر وقت مانگی جا سکتی ہے دعا یہاں لیٹے بیٹھے مانگ سکتے ہیں ہاں ہاں دعاؤں کے کچھ وقت ایسے ہیں کہ اس میں امیدیں بتائیے قبول فرد نوازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے پچھلے رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہے دین کی محنت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہے نیکی کرنے قبول ہوتی ہے تو ایسے مواقع بتائے تاکہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگے اور مانگا کرے اور رسول صلی اللہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہاں، سکھائی ہے کہ دعا مانگو دین کا کام کرنا ہے اور سمجھ سمجھ کر کرنا ہے ہاں یہ خوب یاد رکھو یہ ضروری ہے کہ اپنے کام کو خوب سمجھیں جو بے سمجھے چلے گا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا